ابو خریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے مدینے کے بازار میں کہا نہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے موسا علیہ السلام کو تمام انسانوں میں سے چن لیا یہ سنا تو ایک انصاری شخص نے ہاتھ اٹھا کر ایک تماچا اس کے منہ پر مار دیا کہا تو ایسا کہتا ہے جب کہ تمام انسانوں اور جنوں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی جب سور پھونکا جائے گا آواز کی کڑک سے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا آسمان و زمین کے سبھی لوگ غشی کھا جائیں گے پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ کھڑے ہو کر دیکھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یہ آیت پڑھی اور کہا سب سے پہلا سر اٹھانے والا میں ہوں گا تو موسا مجھے عرش کا ایک پایا پکڑے ہوئے دکھائی دیں گے میں نہیں کہہ سکتا کہ موسا نے مجھ سے پہلے سر اٹھایا ہوگا یا وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ منشا اللہ کہہ کر مستثنا کر دیا ہے اور جس نے کہا میں یونس بن متا علیہ السلام سے بہتر ہوں اس نے غلط کہا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو پینتالیس یہ حدیث حسن صحیح ہے